اے پیغمبر بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو